السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین ولاقبۃ الظالمین المطق اللہ الدعن اللہ علمین واسد اللّہ شریق الحمدَن ابدول صلابۃ اللہ وسلم وب سنت علیہ المجيد اللہ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقصد في مشيك وقبض من صوتك ان منصعت الاصوات لصوت کرلاسوۃسعت جس آیت کریمہ کی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی دو وصیتیں بیان کی ہیں اس سے پہلے ان کی سات وصیتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور تفصیل کے ساتھ میں نے ان تمام وصیتوں پر روشنی ڈالی ہے اور یہ آج کا درس لقمان حکیم کی وصیتوں کے تعلق سے آخری درس ہے آج کے درس میں ان دونوں وصیتوں کی مختصر شرح اور تفصیل آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور پھر اخیر میں ساری جو وصیتیں بیان کی گئی ہیں ان کو ہیڈنگ کے طور پر سمجھ لیجیے آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا آئیے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ فی مشیق یعنی اپنی چال میں اپنی رفتار میں یا چلنے میں میانہ روی اختیار کرو یہ آٹھویں ان کی وصیت ہے من صوتک اور اپنی آواز کو پس رکھو ان نن کولاسوات لسعت الحمیر کیونکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدہوں کی آواز ہوتی ہے تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العامین نے دو وصیتیں ان کی بیان کی ہیں اور یہ دونوں وصیتیں تکبر کے خلاف ہیں اور یہ آداب میں سے ہیں انہی میں سے جو آٹھویں وصیت ہے ان کی کہ چلنے میں میانے میانہ روی اختیار کرنا یعنی نہ بہت تیز چلنا نہ بہت زیادہ سست چلنا بلکہ چلنے میں انسان کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے اور یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور توازوں کے ساتھ وقار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ وہ چلتے ہیں جیسا کہ اللہ ابام نے فرمایا وہ عباد الرحمٰن الدین یمشون الرد ہونا کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ چلتے ہیں اترا کر کے نہیں چلتے تکبر نہیں کرتے تمسخر نہیں کرتے بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے کہ چال میں میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ انسان توازو اختیار کرے چلتے ہوئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان جب چلے تو اپنے قدم کے رکھنے کی جگہ پر اپنی نگاہ کو رکھے یہ چال میں میانہ روی ہے اور چال کے یعنی جو راستہ ہے اس راستے کا گویا کی ایک حق ادا کرنا کہ انسان اپنی نگاہ کو صرف وہاں رکھے جہاں وہ اپنے قدم کو رکھتا ہے سامنے دیکھے اور ادھر ادھر دیکھنا پیچھے دیکھنا مڑ کر کے ہمیشہ دیکھتے رہنا یہ چلنے کے آداب کے خلاف ہے اور یہ بھی عیب ہے کہ بہت سارے لوگ جب چلتے ہیں تو چلتے ہوئے اپنی شکل زاہدوں کی اور عابدوں کی بنا لیتے ہیں اور اس طریقے سے یعنی بڑی مشکل سے وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اور ایسا لگے گا کہ وہ بہت زیادہ زاہد اور عابد قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح کی صورت بنانا یہ ریاکاری کے اندر شامل ہے مسلمان کو اپنی عبادت کو چھپا کر کے کرنا چاہیے اور مخفی رکھنا چاہیے نہ یہ کہ انسان اپنی عبادت کو اور اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے بلا وجہ ظاہر کرے اس طریقے سے تکبر کا کے ساتھ چلنا اس پر سخت وہی داری ہوئی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے بیان کیا کہ جو آدمی تکبر کے ساتھ چلتا تھا تو اللہ رب العامی نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا فہو ہو یہ جلو فی یوم القیامہ وہ قیامت تک اس جہاں اس کو دھسا دیا گیا ہے اس کے اندر دھستا رہے گا اس کے اندر پھنسا رہے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو یہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چلنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا اور میانہ روی بہت اچھی چیز ہے کہ انسان میانہ روی اختیار کرے نہ تشدد ہو اور نہ غلو اس کے اندر ہو نہ اس کے اندر تفریح ہو نہ کوتاہی ہو دین بھی ہمارا میانہ روی پر اعتدال پر وسطیت پر قائم ہے لہذا چلنے میں بھی انسان کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا جو طریقہ تھا جو حادیث میں بیان کیا گیا ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جب آپ چلتے تھے تو سکون اور وقار کے ساتھ چلتے تھے اور نمبر دو درمیانہ چال اختیار کرتے تھے جو تیز کے زیادہ قریب ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ آپ ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہوں اور تیسری چیز یہ تھی کہ ادھر ادھر وہ ملتفت نہیں ہوتے تھے یعنی پیچھے مڑ کر کے دینا دیکھنا دائیں طرف دیکھنا بائیں طرف دیکھنا یا آگے دیکھنے کے بجائے کسی اور کی طرف دیکھنا تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کے سامنے کوئی عمود آ گیا کوئی ستون آ گیا کوئی چیز آ گئی اسے ٹکرا جاتا ہے یا کبھی آدمی سے ٹکرا جاتا ہے اگر آدمی سامنے نہیں دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سامنے دیکھتے تھے اور اس طریقے سے دائیں بائیں یا پیچھے مڑ کر کے آپ نہیں دیکھا کرتے تھے ہاں اگر التفاط کی ضرورت ہو تو انسان التفاط کر سکتا ہے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے کسی کی حالت کے بارے میں سوال کرنا ہے یا اور کوئی مسئلہ آ گیا ورنہ عام طور سے انسان کو چاہیے کہ سامنے دیکھے اور غزے بسر انسان کو اپنی نگاہوں کو بھی پست رکھنا چاہیے چلتے ہوئے یہ نہیں کہ انسان ادھر ادھر دیکھے اور کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی نظر ایسی چیز پر پڑ جائے جو شریعت کے اندر حرام ہو اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتے ہوئے چلنا چاہیے چوتھی چیز یہ تھی کہ جب آپ چلتے تھے تو آپ کے صحابہ آپ کے آگے چلتے تھے اور آپ کی پیٹھ جو ہے فرشتوں کی طرف یعنی آپ کے پیچھے فرشتے ہوتے تھے تو آپ کی پیٹھ فرشتوں کی طرف ہوتی تھی جیسا کہ یہ ابن مادہ کی روایت اور صحیح روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشا مشا اصحاب ہو امامہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ کے صحابہ آپ کے آگے چلتے تھے وہ ترک و ظہر کا اور آپ کی پشت کو فرشتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے کیونکہ فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے آپ کے ساتھ چلتے تھے اس لیے آپ کی پشت کو فرشتوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے امام البائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح ابن ماجہ کے اندر بیان کیا اس طریقے سے انسان جب چلے تو راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دے یہ بھی ایمان کی علامات میں سے ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اور سب سے اونچی شاخ کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے وہ ادنا ہا امات الاضان طریق اور سب سے جو آخری درجہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے وہ حیا و شم الامان اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے تو اس طریقے سے کہنا زبان سے کلمے کا اقرار کرنا یہ بھی ایمان کی بنیاد ہے اسی سے انسان مسلمان ہوتا ہے اور تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے لہذا عمل بھی عبادت بھی ایمان کے اندر داخل اور شامل ہے انسان کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا یہ انسان اسی طریقے سے عبادت کے اندر بھی مضبوط ہوگا لہذا عبادت اور اعمال بھی ایمان کے اندر شامل ہوتے ہیں تو اس طریقے سے بھی راستے کا ایک حق ہوتا ہے کہ انسان تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دے اس طریقے چلتے ہوئے اگر کوئی انسان مظلوم نظر آئے جس کی مدد کی ضرورت ہو تو انسان کو اس کی مدد کرنا چاہیے چلتے ہوئے انسان اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو انسان ان کو سلام کرے جو چلنے والا انسان بیٹھنے والے کے اوپر سلام کرتا ہے اور اس طریقے سے راستے میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو شریعت کے خلاف ہو تو اگر اس کے پاس استطاعت اور طاقت ہے تو ان کو معروف کا حکم دے اور ان کو منکر سے روکے یہ بھی راستے کے آداب میں سے ہے کہ چلتے ہوئے انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور انسان کو ایک جوتے میں یا چپل میں چلنے سے منع کیا گیا ہے کہ انسان ایک جوتے میں یا چپل میں چلے اس سے منع کیا گیا ہے اور انسان کو کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلنا چاہیے اس سے کیا انسان کے اندر توازو پیدا ہوتا ہے اور خاکساری پیدا ہوتی ہے اور انسان تکلیف کو برداشت کرنے کے قابل بنتا ہے یہ بھی کبھی کبھی انسان کو اپنی زندگی میں کرنا چاہیے کہ انسان ننگے پاؤں بھی چلے تاکہ تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو تو یہ راستے کے تعلق سے کچھ آداب تھے یا چلنے کے کچھ آداب تھے اور احادیث کے اندر آپ کے جو چلنے کے آداب یا طریقے بتائے گئے ہیں یا اس طریقے سے چلنے کے جو آداب بتائے گئے ہیں بہت زیادہ ہیں یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا دین کس طریقے سے کامل ہے کہ چلنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ انسان کس طریقے سے چلے اور چلنے میں کون کون سی چیزیں ہیں چلنے کے مسائل کیا ہیں مسجد کی طرف جانا عمرے کے لیے جانا طواف کرنا صحیح کرنا یہ ساری چیزیں یا اس طریقے سے درس سننے کے لیے جانا اور نئے کاموں کے لیے اپنے قدم کو استعمال کرنا اور کہاں انسان کو نہیں جانا چاہیے کہاں انسان کو چلنا چاہیے یہ تمام چیزیں انسان دیکھتا ہے حدیث کے اندر تو دنگ رہ جاتا ہے کہ بہت معمولی سی چیز نظر آتی ہے لیکن الحمدللہ اسلام ہمارا کامل دین ہے اور اس کے اندر ہر قدم قدم پر ہم سب کی اور ہر مسلمان کی ہر انسان کی رہنمائی کی گئی ہے جہاں تک عورتوں کی چال ہے تو عورتوں کی چال مردوں کی چال سے مختلف ہوتی ہے عورتیں راستے کے کنارے ہوں گی چلتے ہوئے پردے کے ساتھ وہ نکلیں گی شرم و حیا کا پیکر بن کر کے وہ نکلیں گی اور اس طریقے سے مکمل پردے کے ساتھ کہ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آئے نہ ان کی آنکھ نہ ان کا چہرہ نہ ہاتھ نہ پاؤں ان تمام چیزوں کو پردے کے ساتھ عورت کو باہر نکلنا چاہیے اس طریقے سے کپڑا عورت کا اتنا لمبا ہو کہ اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی نظر نہ آئیں اور تمام چیزیں چھپی رہیں یہ شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے اور اس بات کا ہمیں یعنی ہمیں تلقین کرتی ہے تو یہ چلنے کے طریقے کچھ بتائے گئے اور چلنے میں میاں روی اختیار کرنے کی وصیت کی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیونکہ یہ میاں روی اختیار کرنا توازو اختیار کرنا یہ تکبر کے خلاف ہے اور تکبر سخت جرم ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جو متکبر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں چونٹی کی شکل میں انسانوں کی صورت میں چونٹی جیسے انہیں اکٹھا کرے گا یہ ترمزی کی روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ متکبرین کا جو انجام ہوگا جو بدلہ ہوگا وہ جو دنیا کے اندر کرتے ہیں اس کے برعکس ہوگا دنیا میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے ایک متکبر تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق دنیا آخرت میں اسے سزا دے گا اور اسے چوٹی کی شکل میں اور اٹھائے گا اور اس کی کوئی گویا کی حیثیت نہیں ہوگی جیسے چونٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی انسان کی زندگی میں ایسی گویا کہ اس کی کوئی حیثیت اللہ علام کی نظر میں نہیں ہوگی تو یہ آٹھویں وصیت تھی کہ چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا نویں وصیت کیا انہوں نے کی کہ وقت من اپنی آواز کو پست رکھو آواز پس رکھنا یہ اللہ رب العامین کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین غزون اسوات ہوں ان رسول اللہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلّ الدینہ امتحان اللہ قلوب تقوا یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العامین نے تقوا کے لیے منتخب کر لیا ہے لہم مغفرت ہوں عظیم ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ انسان یا جو صحابہ تھے اپنی آوازوں کو پس رکھا کرتے تھے اور آپ جو کچھ فرماتے تھے لوگ ان کو سنا کرتے تھے اور اس طریقے سنتے تھے کہ جیسے ان کے سر کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہو بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سنا کرتے تھے لہذا آج بھی جب اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ کی سنتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں تو انہیں بھی خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے اس میں ہمارے نبی کا ادب اور احترام ہے ہمارے نبی کی سنتوں کا ادب اور احترام ہے اس لیے بہت سارے محدثین چاہتا ہے کہ جب تک وضو نہیں کر لیتے تھے حدیثوں کو بیان نہیں کرتے تھے اور جب حدیثوں کو بیان کرتے تھے تو بڑے غور سے لوگ حدیثوں کو سنا کرتے تھے تو اس طریقے سے غور سے سننا اور اپنی آواز کو پس رکھنا یہ بہت بڑی خوبی ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا اونچی آواز میں بات کرنا یہ ادب کے خلاف ہے نمبر دو اس میں دوسروں کو تکلیف دینا ہوتا ہے انسان اگر اپنی آواز بہت بلند کرتا ہے تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ چیخنے اور چلانے سے سننے والے کی قوت سماعت متاثر ہو سکتی ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے اللہ رب العالمین نے گدھے سے اس کی مشابہت دی ہے جس سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت چیخنے اور چلانے سے اور بلند آواز سے گفتگو کرنے سے انسان کو باز رہنا چاہیے اسی لیے ہمارے نبی کے اوساب میں سے باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ آپ چیخنے والے اور چلانے والوں میں سے نہیں تھے بلکہ اپنی آواز کو پس رکھتے تھے اور جتنا کہ لوگ سن سکیں اتنی ہی آواز آپ اپنی زبان مبارک سے نکالا کرتے تھے لیکن اگر ضرورت ہے تو ضرورت پر انسان اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے بلکہ بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے جیسے اذان کے لیے بلند آواز سے انسان کو اذان کہنا چاہیے تاکہ اذان کی آواز زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکے آج تو الحمد للہ مائک ہے اس کے ذریعے سے آوازیں پہنچ جاتی ہیں لیکن جب مائک وغیرہ نہیں تھا یا آج بھی بہت سارے علاقوں میں مائک وغیرہ نہیں مسجدوں کے اندر تو ایسے آدمی کو مؤذن رکھا جاتا ہے جس کی آواز بلند ہو تاکہ اس کی آواز دور دور تک جائے اور لوگ سن لیں یا اس طریقے سے کسی اہم اور مفید اور نافع چیز کا اعلان کرنا ہے اس کے لیے بھی بلند آواز کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یا اگر کوئی پیدائشی طور پر اس کی آواز بہت زیادہ بلند ہے وہ دھیرے بولتا ہے تو بھی اس کی آواز بہت تیز ہو جاتی ہے تو آدمی اس میں داخل نہیں ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ رب العامی آیت تعریف یہ قرآن مجید کے اندر کہ اللہ طرف اسوات کو فوق صوتی نبی کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر مت بلند کرو تو ایک صحابی جن کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا قید کر لیا اور وہ کہنے لگے کہ میں تو جہنم والوں میں سے ہو گیا میں جہنم کے اندر چلا جاؤں گا کیونکہ اللہ ربلام نے اس کے اندر آگے بیان کیا ہے کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں شور بھی نہ ہو تو انہوں نے کہا یہ بلند آواز والے تھے مسند احمد کی حدیث وقان رفیع سعود کہ ان کی آواز بہت تیز تھی بہت بلند تھی تو جب یہ بات کرتے تھے تو تیز آواز میں بات ان سے ہو جایا کرتی تھی حالانکہ ان کے ارادہ نہیں ہوتا تھا تو جب اللہ رب العالمین نے سایت کریمہ کو نازل کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر قید کر لیا بند کر لیا اور اللہ کیسور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے تھے تو ایک دن ہمارے نبی نے پوچھا ان کے بارے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے پڑوسی تھے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو جہنم والوں میں سے ہو گیا کیونکہ شاید کریمہ کو اللہ رب العالمین نازل فرمایا ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ میری آواز بلند ہوتی ہے اور میں بلند آواز والا ہوں تو انہوں نے جا کر کے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ان سے بتاؤ کہ وہ من اہل الجنہ وہ جنت والوں میں سے ہے دیکھیے یعنی ہمارے نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنائی کیونکہ ان کے دل کے اندر خوف اور ہمارے نبی کی محبت ہمارے نبی کا ادب اور احترام کہ اپنی آواز جو انہوں نے بلند کر دی حالانکہ پیدائشی ان کی آواز بلند تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنا خوف ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا بیٹھ گیا کہ وہ سمجھنے لگے کہ شاید میں برباد ہو جاؤں گا ہلاک ہو جاؤں گا تو نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنائی اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ثابت بن خیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اگر ضرورت ہے یا انسان پیدائشی طور پر بلند آواز والا ہے تو ایسی صورت میں اگر انسان کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انسان کو ہمیشہ اپنی آواز پست رکھنا چاہیے لیکن جہاں ضرورت ہے جیسے خطبہ دینا ہے درس وغیرہ دینا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی آواز بلند ہو جاتی تھی خاص طور سے اگر حدود کی پامالی ہوتی تھی تو جب آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہوتی تھی آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ گویا کہ آپ جیسے لشکر کو انسان ڈراتا ہے تو بلند آواز سے بات کرتا ہے اس طریقے سے آپ ان کو ڈرایا کرتے تھے تاکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو آخرت کی فکر پیدا ہو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے لوگوں کے درمیان خطبہ دیا کرتے تھے اور اس طریقے سے ان کو نصیحت کیا کرتے تھے تاکہ نصیحت اثر انداز ہو تاکہ نصیحت اثر انداز ہو تو آپ اس طریقے سے بلند آواز سے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر خوف پیدا ہو اور عمل کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور جنت کے حقدار بن سکیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران بلند آواز سے خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو لیکن عمومی طور پر جب انسان مجلس کے اندر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو پست آواز میں بات کرنی چاہیے اور بلند آواز میں بات کرنا یہ ادب کے خلاف ہے مجلس کے آداب کے خلاف ہے ایک دوسرے کے جو حقوق ہوتے ہیں آپس میں اس کے خلاف ہوتا ہے اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی آواز کو پس رکھنا چاہیے یہ آداب زندگی میں سے ہے اور بہت اہم ادب ہے جس کے بہت سارے لوگ اسے عادی عاری ہیں اور ان کے اندر یہ ادب نہیں پایا جاتا جب بھی بات کرتے ہیں برند آوازوں سے بات کریں گے چیخ چیخ کر کے بات کرتے ہیں دیکھیے چیخنے اور چلانے سے یہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان حق پر ہے یا انسان حق پر ہے یا اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے جی چیخنے چلانے کا سہارا عام طور سے وہ لوگ لیتے ہیں جو باطل پر ہوتے ہیں جو حق پر نہیں ہوتے جو غلطی کرتے ہیں وہ چیخ کر کے اپنے آپ کو بے گناہی اپنی گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے چیخنے اور چلانا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ انسان حق پر ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تو رونے لگے اور رو رو کر کے بتانے لگے کہ بھیڑیا ان کو کھا لیا حالانکہ بھیڑیا نہیں کھایا تھا انہوں نے ظلم کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر اور کنویں کے اندر ڈال دیا تھا اور اس طریقے سے کپڑا بھی لے کر کے آئے بھیڑیے کا خون لگا کر کے اور یہ بتانے کے لیے کہ ان کا خون ہے تو حضرت یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا صبر کیا تو رو رہے تھے چلا رہے تھے اور مگرمچھ کے آنسو تھے وہ انہوں نے یعنی ظلم کیا تھا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان روتا ہے وہی غلطی پر ہوتا ہے وہی ناحق وہی ظالم ہوتا ہے اور وہی غلطی پر ہوتا ہے اور رو کر کے اپنے ظلم کو یا اپنی غلطی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے ایسا بہت ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو انسان نکال دیتا ہے خاص طور سے عورتوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ عورتیں رو رو کر کے اپنے آپ کی بے گناہی ثابت کرتی ہیں حالانکہ انہیں غلطی انہیں کی رہتی ہے اور جرم انہیں کا رہتا ہے اس لیے جو ہے یہ کسی کے رونے سے انسان کو فوراً یہ نہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ آدمی وہ عورت یا وہ آدمی حق پر ہے اور میں یا فلاں آدمی باطل پر ہے جب تک انسان دونوں طرف سے باتیں نہ سن لے اور تہ کے اندر اور گہرائی کے اندر انسان نہ چلا جائے ورنہ صرف ایک طرفہ بات سن کر کے فیصلہ کر دینا یہ شریعت کے اندر غلط ہے تو آوازوں کو انسان کو پس رکھنا چاہیے لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اس کی اور زیادہ مذمت ہو جاتی ہے اور زیادہ قباحت بڑھ جاتی ہے اگر انسان اپنی آواز کو بلند رکھتا ہے انہی میں سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجدوں میں اللہ کے گھر میں انسان اپنی آواز اگر بلند کرتا ہے تو اس کی قباحت اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے نمبر دو علماء کے ساتھ علماء کے ساتھ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا ان کی مجلسوں میں بلند آوازوں سے باتیں کرنا یہ بھی قباحت اس کی اور بڑھ جاتی ہے اس طریقے سے والدین کے ساتھ بلند آواز میں بات کرنا چیخنا چلانا یہ بھی قباحت اس کی اور سخت ہو جاتی ہے اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس اگر کوئی آدمی جاتا ہے اور وہاں چیخ چیخ کر کے بات کرتا ہے یا چیختا چلاتا ہے اپنی آوازوں کو بلند کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے نبی کے تعظیم کے خلاف ہی ہے ہمارے نبی کے ادب کے خلاف ہے اگرچہ آپ برزخی زندگی سے گزر رہے ہیں آپ کی وفات ہو چکی ہے لیکن آپ کی خبر کے پاس جا کر کے انسان کو ادب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور وہاں پر بلند آواز کرنا یہ ہمارے نبی کے ادب کے خلاف ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پاس آوازیں بلند کرتے ہوئے سنا اور دیکھا تو آپ ان کے پاس گئے تو آپ ان سے پوچھا دریا نے عین انتما کیا تم دونوں کو معلوم ہے کہ تم دونوں کہاں پر کھڑے ہو پھر انہوں نے پوچھا من عین انتما تم دونوں کہاں سے ہو تو انہوں نے کہا من اہل طائف ہم طائف کے رہنے والے تمہرے فاروق نے فرمایا اللہ کن تما میں اہل مدینہ اللہ اوجا اتو کما بن اگر تم لوگ مدینہ کے ہوتے تو میں تم دونوں کو مار مار کر کے پست کر دیتا تکلیف دیتا تم لوگوں کو مار کر کے کیونکہ تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز کر رہے ہو یہ اللہ کے سر کی کے ادب کے خلاف ہے ایسے آپ کی حدیثیں سنائی جائیں یا قرآن کی تلاوت ہو تو چیخنا چلانا بلند آواز کرنا یہ سب منع ہے شریعت کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احترام میں داخل ہے یہ نبی کے ادب اور احترام میں داخل ہے کہ جب حدیثیں سنائی جائیں تو انسان کو غور سے سننا چاہیے یا اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہو تو انسان اس کو غور سے سنیں اور اس میں تشویش کرنا چلانا اور شور شرابہ کرنا یہ سب غیر مسلموں کی عادت رہی ہے لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے احترام اور اس کے ادب کے خلاف ہے تو یہ ان جگہوں پر بلند آواز سے بات کرنا یا اپنی آواز کے اندر یعنی اپنی آواز کو بلند کرنا یہ اور زیادہ اس کی قباحت ہو جاتی ہے تو یہ نو وصیتیں اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم سے بیان کی ہیں میں سرسری طور پر ان ساری وصیتوں کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں سب سے پہلی وصیت اللہ رب العالمین کے تعلق سے بیان فرمائی تھی کہ شرک نہ کرنا اور یہ سب سے بڑی وصیت ہے ان تمام وصیتوں میں جو انہوں نے کی اپنے بچے کو ان میں سب سے جو اہم وصیت تھی وہ شرک نہ کرنے کی تھی کیونکہ یہی دار و مدار ہے انسان کے پاس اگر توحید ہے لیکن شرک بھی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے شرک سے بچانا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد اللہ رب الامی نے وصیت فرمائی کہ والدین کے ساتھ اسے سلوک کرنے کی وصیت کی اور اس میں بھی ماں کا درجہ تین گنا زیادہ رکھا گیا ہے شریعت کے اندر اور دوسری بات اللہ رب الامی نے فرمائی والدین کے تعلق سے کہ میرا بھی شکر ادا کرو اپنے والدین کا شکر ادا کرو تیسری بات اللہ رامیہ نے فرمائی کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کی طرف بلائیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا کیونکہ جہاں اللہ کی نافرمانی فرمانی ہوگی وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چوتھی بات فرمائی اس کے باوجود بھی دنیاوی طور پر آپ ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے والدین ہیں اور پانچویں بات جو اللہ رب العالمین نے سب سے بہت اہم بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کی راہ کو اختیار کرو مومن کی راہ کی تباہ کرو اور مومنین سب سے پہلے صحابہ ہیں تعبین ہیں طب تعبین ہیں انہیں کو صلب صالحین کہا جاتا ہے لہذا ان کے راستے کو اپنانا اسی کے اندر نجات ہے یہی سفیر نو ہے اور یہی سفیر نجات ہے جو ان کو اپنائے گا ان کے نسل قدم کو اسی آدمی کو نجات ملے گی اس کے بعد دوسری وصیت حضرت لقمان کے اللہ رب اللہ بیان فرمائی کہ انہوں نے اپنے بچے کو وصیت کی اللہ رب قدرت کے تعلق سے کہ اللہ اقبامین ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ابامین ہر چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا تیسری وصیت ان کی تھی نماز قائم کرنے کی چوتھی وصیت تھی معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کی اور معروف میں سب سے پہلے توحید ہے اور منکر میں سب سے پہلے شک داخل ہے لہذا توحید دعوت کی بنیاد انسان کو توحید کی دعوت دے کر کے اور لوگوں کو شرک سے کرنا چاہیے اور وہی دعوتیں حقیقت میں کامیاب ہوتی ہیں جو نبی کے طریقے کو انبیاء کے طریقے کو اپناتی ہیں اور چاہے ان کے ماننے والے کم ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ اللہ رب نے اسی لیے دنیا کے اندر انبیاء کرام کو بھیجا اور ہر نبی نے توحید کی دعوت سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کو شرک سے منع کیا پانچویں وصیت کی تھی وصبر علامہ صابق صبر کرو صبر کرنے کی وصیت صبر کرنے کی وصیت کہ جو بھی انسان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں مقدر ہوں اللہ کی طرف سے آئیں یا لوگوں کی طرف سے آئیں ایزائیں پہنچیں ان سر پر انسان کو صبر کرنا ہے اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی چھٹی ان کی وصیت تھی کہ جب لوگوں سے بات کرو تو ان کو ان کے سامنے رہ کر کے بات کرو یہ نہ ہو کہ جب ان سے بات کرو اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لو یہ تکبر کہلاتا ہے اسے منع کیا اولا تم شکیل مرحا اور زمین کے اندر عقل کے نہ چلو تکبر سے منع کیا ان کو یہ ساتویں وصیت تھی اور ان کی آٹھویں وصیت یہ تھی کہ چلنے کے اندر میانہ روی اختیار کرو اور آخری وصیت ان کی جو نوی تھی کہ اپنی آواز کو پست رکھو اپنی آواز کو پست رکھو آپ دیکھیں گے آج پوری دنیا صوتی آلودگی کا شکار ہے پوری دنیا والے پریشان ہیں ان آوازوں سے انسان کی آواز جانوروں کی آواز گاڑیوں کی آواز موٹر گاڑیوں کی آواز جہاز کی آواز سمجھ لیجیے یا اس طریقے سے ریل کی آواز اور جتنے بھی سواریاں ہیں ان کی آواز پوری سوتی آلودگی ہے اور لوگ اسے پریشان ہیں اس لیے بہت سارے علاقوں کے اندر باقاعدہ وہاں پر بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں ہارن نہیں بچا سکتے آپ یہاں آواز نہیں کر سکتے اور جو سائلنس ایریا کہا جاتا ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ آلودگی ختم کرنے کے لیے الحمد اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر بہت پہلے صوتی آلودگی کے بارے میں لوگوں کو تنبیہ کر دی تھی اور باقاعدہ وصیت اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی بیان کی کہ آواز کو پس رکھو آواز جتنی پس رکھی جائے گی اتنی صوتی آلودگی کم ہوگی کم ہوگی انسان اگر زیادہ چیخے گا زیادہ چلائے گا زیادہ آواز کرے گا تو اور زیادہ آلودگی ہوگی اس لیے یہ بہت اہم نصیحت اور وصیت ہے جس پر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی وصیت کو ختم کیا اور اس طریقے سے پوری دنیا والوں کے لیے اس کے اندر پیغام ہے کہ وہ لوگ اگر صوتی آلودگی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس پر عمل کرنا ہوگا تبھی جا کر کے دنیا سے صوتی آلودگی کم ہو سکتی ہے یہ نو نصیحتیں تھیں لقمان حکیم علیہ السلام کی اور بیچ میں اللہ ابرامی نے کچھ وصیتیں بیان کی تھیں جن کی میں نے تفصیل کے ساتھ بارہ دروس میں میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامین میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں پہلے کہ اللہ رب العامین مجھے توفیق عائد فرمائی اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب ان تمام وصیتوں نصیحتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں سے پہلے عمل کرنے کی توفیق دے پھر آپ لوگوں کو توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے نبی کے نقش قدم پر قائم رکھے صحابہ کے نقش قدم پر اور ان کے عقیدے اور منحج پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اخلاق اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے ان تمام آداب کا خیال رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی مخروط فرما دے اللہ العالمین ہمارے والدین کو اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان سب کو جنت نصیب جنت کے اندر جگہ نصیب فرمائے اور جو باقاعد حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عطا فرمائے ہمارے سارے لوگوں کے لیے یہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے دین پر ہماری وفات ہو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ ابامن قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کی شفا نصیب فرمائے اور اپنے نبی کے حوصلہ اللہ ابامین ہم سب کو پانی نصیب فرمائے قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کو پرسرات پر ثابت قدمی عطا فرمائے جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اللہ ابامن ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے اور یہ جو وبا اور بیماری اور مصیبت اور پریشانی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نجات دے پوری انسانیت کو نجات دے اللہ ابامین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے عامر رب العالمین و صلی اللہ عبین محمد و علیہ علیہ و سمین و جداکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان شاء اللہ جب کوئی نیا سلسلہ ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کا اعلان کریں گے اور بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک دو دن کے لیے چونکہ عید کی مناسبت ہے اس مناسبت سے ہم ایک دو دن کے اندر کوئی درس نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد جب کوئی ڈیسائیڈ کریں گے ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم فیس بک پر اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اس کا اعلان کریں گے کہ نئے سلسلے کی شروعات جب ہم کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے عامر رب العالمین اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم کے اندر اضافہ فرمائے جو کچھ ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کے بعد اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے اور دعوت کی دیتے ہوئے جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں اللہ تعالی ہم سب کو ان پر صبر کرنے کی توفیق دے یہی خلاصہ میرے بھائیوں جزاکم اللہ خیر والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ